وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے محترم دوست اور بزرگوں دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں اس طریقے پر دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوتا ہے دوسرا طریقہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں جس پر انسان دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہوتا ہے جس راستے پر چل کر اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اس راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں مستقل اور سیدھے راستے میں چلنے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا وہ انبیاء تھے صدیقین تھے شہدا تھے اور صالحین تھے اور تیرے راستے میں چلنے والے جو ہوتے ہیں ان پر اللہ غصے میں آتے ہیں اس راستے کا نام مغدب علیہم والا راستہ اور دالین والا راستہ اس راستے پر چلنے والا انسان جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ناکام ہوتا ہے اچھا سیدھا راستہ جو ہے اس میں کرنا کیا پڑتا ہے ایک طرف تو دل کا یقین ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف بدن سے تیار ہونے والے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑتے ہیں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اس کا نام ہے امن اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کو ٹھیک کرنا اس کا نام ہے امیر الصالحہ اور یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں دعوت کے ماحول میں دعوت زبان سے بھی دی جاتی ہے عمل سے بھی دی جاتی ہے اور دل کے اندر کی صفائی سے بھی دعوت دی جاتی ہے ممن اثر و قلم ممن دا اللہ امین صالح وقال ان مل مسلم اس کے ذریعے دعوت کی فضا بنانا یہ کام تھا نبیوں کا اب یہ کام ہو گیا اس امت کا اب نبی کوئی آئے گا نہیں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تو سلام تشید لاتے تھے اور وہ فضا بناتے تھے جن لوگوں نے بات مانی وہ تو سیدھے راستے پر آ گیا اور اللہ کی اس پر مدد آئی باوجود کہ وہ لوگ غریب بھی تھے کمزور بھی تھے تھوڑی تعداد تھی لیکن اللہ کی ان پر مدد آئی اور جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانا اور اچھے دعوت کے ماحول میں نہیں آئے تو ان لوگوں کو آخر میں اللہ پاک کی طرف سے غیبی پکڑ ہوئی باوجود ہے کہ ان کی طاقت بھی زیادہ تھی ان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے مال بھی زیادہ تھا اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کا ان کا سرمایہ اور ان کی طاقت اور ان کی بڑی تعداد اللہ کی پکڑ کا مقدمہ نہیں کر سکی یہ تو ہوا دنیا میں اور مرنے کے بعد کیا ہوا وہ تو جو مر گئے انہوں نے دیکھا جو زندہ ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا اب دیکھے بغیر آدمی کیسے مانے اس کے لیے اللہ تعالی نے انتظام کیا آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا اور انبیاء کرام کرامل سلاۃ السلام کے بھیجنے کا یہ دونوں انتظام اللہ تعالیٰ نے کیے ہر زمانے میں آسمانی کتاب آئی اور انہوں نے وہ آسمانی کتابوں میں وہ چھپی ہوئی بات بتائی کہ جو آسمی آدمی کو دکھائی نہیں دیتی جنہوں نے اس کو مان دیا وہ کامیاب ہو گئے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے اور انبیاء کرام علیہ السلام صلاح سلام نے آ کر وہ کام عملی طور پر بتایا جس طرح کوئی کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے کوئی بھی مشین تیار کرتا ہے کوئی بھی کار تیار کرتا ہے تو بنانے والا جو ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور وہ اگر قیمتی چیز ہو تو اس کے لیے بکلیٹ تیار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کیا جائے اور اگر وہ مشین بہت ہی زیادہ قیمتی ہو تو پھر وہ ایک انجینئر کو بھیجتا ہے کہ جو عملی طور سے اور پریکٹیکل طریقے پر اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتائے اصل میں یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت پڑی ایسی جگہ پر کہ جہاں دہریے جمع ہوئے تھے یعنی اللہ کو بالکل نہ ماننے والے جو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ لوگ قبر کا عذاب ہے قبر میں اللہ کی رحمت اس کو بھی نہیں مانتے اور وہ لوگ قیامت کا دن آنا اس کو بھی نہیں مانتے اور قیامت کے دن جنت جہنم السلام کا سور پھونکنا اس سے زمین آسمان کا ٹوٹنا پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے سارے مرے ہوئے انسانوں کا زندہ ہو جانا ان ساری باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے وہ لوگ کہتے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہماری عقل میں نہیں آتا لہذا ہم نہیں مانتے تو اس قسم کے سارے آدمی وہاں پر جمع ہوئے تھے اور ان کے اندر بات ہمیں کرنی تھی اب بات کرنے کے اندر ان کو تانا مارنا تو اچھا ہی نہیں آدمی کتنا ہی بگڑا ہوا ہو تو بات اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کی جائے انبیاء کرام رحم اور رحمت سلام کا یہ طریقہ تھا کہ کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی ہو لیکن اس کے ساتھ بات ہمدردی کے ساتھ کر تھے جس کا نام نصیحت ہے تانے نہیں مارتے تھے ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے یہ نبیوں کا طرز ہے اب ہمیں بڑا فکر ہوا کہ یہ لوگ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے تو ایسے موقع پر کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کے ہمارے بیچ میں مشترک ہو جس کو وہ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو ایسی بات سے شروع کرنا چاہیے اور اسی کے اندر دھیمے دھیمے آگے بڑھا کر وہ بات انہیں سمجھانی چاہیے اب ہم نے بہت سوچا کہ کون سی چیز جو ان خدا کا انکار کرنے والوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں مشترک ہے جس کو وہ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو اللہ جل جلال و والوں نے اپنے کرم سے رہبری فرمائی کہ انسانیت شرافت اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ بھی مانتے اگر کہیں انسانیت اور اخلاق برتے جاتے ہو تو وہ بھی کہیں گے بھائی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں اگر کہیں پر دکاندار ناپ تول میں کمی نہ کرے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے غبن نہ کرے خیالت نہ کرے ملاوٹ نہ کرے ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے اس طریقے کے تاجر تجارت کرتا ہو کسی دکان کے اندر تو یہ لوگ اس کو بھی سمجھے گا یہ بہت اچھا آدمی اگر اس کے سامنے انسانیت کی بات کرو تو انسانیت کی بات کو سن کے بڑا خوش ہوگا وہ تو اب ہم نے اس انداز کی بات شروع کی اخلاق پر شرافت پر اور انسانیت پر کیا انسانوں میں سے انسانیت نکل گئی اس طرح سے پریشان ہے انسانوں میں انسانیت آ جائے تو سب راحت میں رہیں گی اب انسانیت کیسے آ گئے اب اس کو دھیمے دھیمے ہم نے آگے بڑھایا آگے بڑھا کے ہم نے کہا دیکھو پچھلی زمانے کے قصے بھی ذہن میں رکھ لو آئندہ جو کچھ ہونے والا وہ تو ہمارے سامنے نہیں لیکن پچھلے زمانے کے قصے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے تو جو قومیں تباہ اور برباد ہوئی وہ کیوں ہوئی اور جو قومیں کامیاب ہوئی وہ کیسے ہوئی یہ تو تم وہ سب جانتے ہو تو ہم نے ان سے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک مشین ہے اور یہ مشین جو ہے خود نہیں بنی اس کا کوئی بنانے والا ہے اب یہ مشین بنانے والے نے جب بنائی تو اس کے استعمال کا طریقہ بنانے والے نے جو بتایا اگر وہ اس طریقہ اختیار کیا تو تو کامیابی آئی اور اگر وہ طریقہ اختیار نہ کیا تو ناکامی آئی موٹر کے بنانے والے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر اگر موٹر کو استعمال کرے تو موٹر برابر میں کام کرے گی اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ بھائی سینتالیس کے اندر ہمیں آزادی مل گئی تو موٹر کے چلانے میں بھی ہم آزاد ہیں جس طرح ہم چاہے چلا تو اگر وہ بنانے والے کا طریقہ چھوڑ کر اگر موٹر کو چلائے گا تو سامنے لال بتی اور پھر بھی چلا رہا ابھی چاہے تو ایسا کرتا تو وہ معلوم ہی سن سکتا ہے ہندوستان کو آزادی آزادی مل گئی ہے ہم آزادی جیسے چاہے چلائے تو بنانے والے کے طریقے کو چھوڑ کر اگر وہ چلا گیا تو پھر آپ جانتے ہو کہ کیا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا ٹکر ہوگا ہم نے کہا پہلے زمانے کے لوگوں میں جو پریشانی آئی جیسے فرون کا ڈوبنا قانون کا دھسنا اور قوم آج کا علیہ السلام کے قوم کا پانی کے سیلاب میں تباہ برباد ہونا اور حوض علیہ السلام کے قوم آج کا ہوا کے طوفان کے اندر برباد ہونا اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا باوجود تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ہونے کے برباد ہونا یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ کیوں ہوا اور ان کے بالمقابل تھوڑے تھوڑے آدمی جو تھے وہ کامیاب ہو گئے موسا علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل تھے وہ کامیاب ہو گئے علیہ السلام کی بات کے ماننے والے جو تھے وہ تقریباً اسی تھے وہ اسی جو تھے وہ کامیاب ہو گئے اس کی کیا وجہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک مشین ہے اور اس کا جو ہے بنانے والا ہے انسان خود بھی بنا یہ سوا پانچ فٹ کا جو انسان ہے یہ ماں کے پیٹ سے جب نکلا تو ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا اور اس کے پہلے وہ منی کے دو قطروں میں تھا اور منی کے دو پتروں سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک میں تھا اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان زمین اور آسمان کے بیچ کے کروڑ ہر کروڑ بیل کے ذرات اور ریزوں اور ایٹمس کے اندر بکھرا ہوا تھا یہ انسان سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی تاثیر میں اور زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں یہ انسان بالکل بچھڑا ہوا تھا تو اللہ پاک نے اس پورے نظام عالم کو بلویا جیسے آپ لوگ دہی ڈال کے ہوئے بلوتے ہیں اسے تو بھی نیچے رہ جاتی ہے چیز مکھن آ جاتا ہے تو اس طرح اللہ پاک نے پورے نظام عالم کو بلویا اچھی طرح کہ گروز یہ ہوا کہ زمین میں سے غذا اور خوراک تیار ہوئی اور یہ غذا اور خوراک جو تیار ہوئی تو اس کو مرد اور عورت نے کھایا جب مردوں اور عورتوں نے کھایا تو پھر اندر جا کر وہ منی بنے مرد اور عورت ملے ملنے کے بعد حمل پھیرا اب حمل جب ٹھہر گیا تو چالیس دن کے اندر خون کا لوچڑا بنا جس کو قرآن میں علاقہ کہتے ہیں اور دوسرے چالیس دن میں وہ گوشت کا لوچڑا بنا جس کو مدغا کہتے ہیں اور تیسرے چالیس دن میں پوری شکلیں انسانی تیار ہو کر اور اس میں روبی پڑ گئی چار مہینے کے اندر اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کی تنگ جگہ میں اور اندھیرے کے اندر بنا کر اس میں جان بھی ڈال دی چار مہینے کے اندر انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے اور اجالے میں بناتا ہے اور انسان کو جو اللہ نے بنایا تو تنگ جگہ میں بنایا اور اندھیرے میں بنایا قرآن کی شاید کے اندر اللہ پاک نے ہم کو بتایا میں خالی قرآن کا ترجمہ بھی کر دوں جو کر دیا میں نے پہلے لیکن براہ راست قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا اور پھر آپ کی زبان مبارک پر آیا اور صحابہ کے مبارک کانوں کے اندر وہ قرآن گیا وہ قرآن کے اندر عجیب تاثیر اللہ نے رکھی قرآن جو ہے اس کے چار میدان محنت ہے ایک میدان محنت قرآن کا اس کے الفاظ ہیں دوسرا میدان محنت قرآن کا اس کے معنی ہے اور تیسرا میدان محنت قرآن کا اس پر عمل کرنا ہے اور چوتھا میدان محنت قرآن کا اس کی تبلیغ اور دعوت دینی ہے اور چاروں زبردست طاقت رہتے ہیں اور اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی خدمت اللہ پاک نے حافظوں اور قاریوں سے لی بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے حافظوں کی اور قاریوں کی کہ قرآن پاک کے لفظوں کی خدمت اللہ پاک نے ان کو دی اور قرآن پاک کے صحیح معنی سمجھنا بتانا اور غلط معنوں سے لوگوں کو روکنا یہ محنت اللہ پاک نے مدرسے والوں کو دی مدرسے والوں کی یہ محنت ہے کہ لوگ قرآن کو صحیح سمجھیں اور حدیث کو بھی صحیح سمجھیں اور صحابہ کی زندگی کو بھی صحیح سمجھیں اور تیسری محنت میدان محنت قرآن کا جو ہے وہ عمل ہے اس کا قرآن جو کاغذ کے اندر ہے وہ انسان کے بدن سے جاری ہو جائے اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ انسان کے بدن سے چالو ہو یہ تیسرا میدان محنت ہے اور چوتھا میدان محنت جو ہے وہ قرآن کی دعوت جو قرآن میں بات آئی اسی دعوت پوری پوری دنیا میں چلے اور قرآن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے تو جب یہ عمل میں آئے گا اور چاروں طرف اس کا عمل پھیلے گا تو پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی توحرت کا انجیل کا زبور کا صحیفوں کا مقابلہ اس زمانے کے طاقت والے اور سرمایہ والے اور تعداد والے مقابلہ نہیں کر سکے اسی طرح قرآن ہے قرآن جو ہے آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ جو ہے یہ آخری ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبیوں کا آنا بند ہوا لیکن نبیوں کا کام اس امت کے حوالے ہو گیا اب نبیوں والا کام یہ امت کرے گی اب نبیوں والا کام جب اس امت نے جب تک کیا تو اللہ کی مددیں آتی رہی صحابہ کی پوری زندگی آپ لوگوں نے سنی پھر تابعین کی زندگی اولیاء اللہ کی زندگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کیسی پاک زندگی ان کے کس طرح اللہ پاک کی مدد ان پر آئی بغداد کے اندر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد میں ہے اور ہم بغداد میں کئی مرتبہ وہاں پر گئے قبر کے اوپر جا کے ہم نے خوب اللہ پاک سے دعا بھی مانگی سر سواب بھی کیا اور اپنی موت کو یاد بھی کیا اسی طرح حضرت جنید بغدادی اسی طرح اور بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں سرحد شریف کے اندر حضرت مجدد السانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے یہاں نظام الدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح اجمیر شریف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمی کشتی رحمت اللہ نے اس قسم کے سینکڑوں نئی ہزاروں نئی لاکھوں اولیاء اللہ پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے زندگی اپنے قرآن کے مطابق گزاری حدیث کے مطابق گزاری تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر قیدی مدد آئی جب غیری مطلب لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ دیکھی تو اللہ کے ولی کے ساتھ سب جڑ گئے اور نے کہا بھائی ہم بھی ان کی بات ماننی چاہیے کہ ولی بننے کے لیے ایمان کو ٹھیک کرنا پڑے گا اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی لانی پڑے گی اب اس وقت میں جو تبلیغ کا کام ہے اس کے ذریعے قرآن کا عمل بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہا ہے اور قرآن کی دعوت جو ہے یہ بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور خوب لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور جب اس پر عمل کرتے ہیں اس پر دعوت دیتے ہیں تو اللہ کی خیر میں مدد بھی آتی ہے انفرادی طور پر بھی آتی ہے اجتماعی طور پر بھی آتی ہے قوموں کے اندر آتی ہے ملکوں کے اندر آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے لائے ہوئے طریقے میں جو طاقت تھی وہ طاقت قیامت تک ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ طاقت آپ کے زمانے میں ختم ہو گئی نہیں وہ طاقت قیامت تک رہے گی لیکن وہ آپ کا لایا ہوا طریقہ زندگیوں میں آ جائے آپ کے لائے ہوئے طریقے کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہمیں پوری دینداری کے ساتھ رہنا ہوگا اور بھی نہیں سمجھ رہا ہوگا دینداری اگر ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی بے دینی ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی دینداری ہوگی تو آدمی سیدھے راستے پر ہے اللہ راضی ہوگا اور بے دینی ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا اور آدمی ٹیڑھے راستے پر ہے اور دینداری لانے کے لیے پوری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ایمان کی لائن بڑی مضبوط ہو عبادت کی لائن بڑی مضبوط ہو معاشرت اور رہن سہن اور گھریلو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے معاملات اور لین دین اور کاروباری زندگی جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر آ جائے اور اخلاق جو ہے انسان کے بہت اونچے معیار پر آ جائے اخلاق برتنا بلبنسائی کے ساتھ رہنا کسی کے ساتھ یہ اخلاق سے انسان کا دل قریب آتا ہے اخلاق سے انسان متاثر ہوتا ہے اور جو حق بات ہوتی ہے نا حق بات وہ کڑوی ہوتی ہے اب جو آدمی رشوت کی عادت پڑ چکی اس کو تم یہ کہو کہ رشوت مت لے یہ بات اس کے لیے کڑوی ہے اس لیے رشوت سے ساری میری زندگی چل رہی ہے اب تم رشوت لینے کو منع کرتے ہو تو میری خالی جو تنخواہ جو آئے گی تو اس سے میرا خرچہ پورا نہیں نکلے گا یہ بات اس کو بڑی کڑوی لگتی ہے کوئی رشوت مت لے یا کسی کو کہو تم نے زمین دبائی ہے تو واپس کر دے اگر زمین میرے باپ دادوں نے دبائی ہے اگر ہم واپس کر دیں گے تو ہم تو بھوکے مریں گے کسی کو تو ہمارا گزارا ہو رہا ہے تم تو واپس کر دیں تو حق بات جو ہوتی ہے بڑی کڑوی لگتی ہے لیکن وہ حق بات جو ہے اس کے اوپر اخلاق کی چاشنی لگائی جائے تو وہ چوستا رہے گا چوستا رہے گا چاشنی کو اور وہ کڑی گولی اندر اتر جائے گی اور پھر وہ اپنا کام کرے گی مولانا ابیا صاحب رحمت اللہ نے جو میوا پیروں کے ساتھ کام کیا وہ یہی کیا ان لوگوں کو اخلاق کے ساتھ جو کڑوی گولی تھی حق بات کی وہ اندر اتروا دی وہ اندر اتر گئی تو ان لوبات کے دوستوں نے کھلم کھلا اللہ پاک کی مددوں کو دیکھا ہمارے پاس میں تو بمبئی میں رہتا تھا اور یہ میوات کی جماعت آئی اس کے اندر میوات کے بھی تھے دلی کے بھی تھے یو پی کے بھی تھے تینوں قسم کے تھے اور دلی سے بمبئی تک پیدل آئے وہ لوگ راستے میں کتنی کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی جس کو اگر بتایا جائے تو رونا ہوگی لیکن وہ تکلیفیں اٹھائی خوب اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اس تکلیف کے اٹھانے سے اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور مرنے کے بعد بڑی زندگی بھی بنے گی زندگی کے بننے اور بگڑنے کے میدان جو ہے وہ دو ہیں ایک تو دنیا کا میدان ہے اور ایک مرنے کے بعد والا میدان ہے مرنے کے بعد والا میدان بہت لمبا چوڑا میدان ہے دنیا کا میدان چھوٹا ہے لیکن ہم کو دکھائی دیتا بڑا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا کا پیٹ بڑا ہے لیکن دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں آخر کا جو ہے یہ بہت بڑی ہے آخر کی نعمتیں بھی بڑی ہیں آخر کی تکلیفیں بھی بڑی ہیں انسان جو ہے انسان جو ہے ایک تو ماں کا پیٹ انسان کے لیے دوسرے دنیا کا پیٹ اور تیسرے قبر کا پیٹ اور چوتھے آخرت یہ انسان جو ہے چار جگہوں پر رہتا ہے چار منزلیں ہیں انسان کی ایک ماں کا پیٹ ایک دنیا کا پیٹ ایک قبر کا پیٹ اور ایک آخرت ان تین جگہوں سے بھی آدمی گزرے گا اور چوتھی جگہ پہ جا کر آدمی ٹھہرے گا اور وہ وہ ہے قیامت کا دن اس وقت میں بہت سے ماں کے پیٹ میں ہوں گے اور ہم بہت سی دنیا کے پیٹ میں ہیں اور کروڑ ہے کروڑ جو ہے اس وقت قبر کے پیٹ میں ہیں اور قیامت ابھی آئی گی اور قیامت کے آنے کی خبر ہر نبی نے دی آسمانی کتابوں کے اندر آئی اور ہر نبی نے دی لیکن چونکہ اب تک قیامت بھی آئی تو نہ سمجھ لے سمجھ سمجھے پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی کہتے رہے پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی تو اب وہ دہری جو تھے نا ان کے سامنے ہم نے دھیمے دھیمے دھیمے بات رکھی اور ہم نے کہا کہ انسان جو ایک مشین ہے بنانے والے نے اس کو بنایا جیسے آپ کے سامنے میں نے رکھی نا بات کہ ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اور چار مہینے میں بنایا اور اندھیرے میں بنایا اور تنگ جگہ میں بنایا اور بنا کے اس میں اللہ نے جان بھی ڈال دی اور تنگ جگہ میں انسان کے سارے پرزے بنا دیے بدن کا ہر حصہ بن گیا ماں کے پیٹ میں اس انسان کا آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اجڑی کلیجی کلی پھیپڑا گردا مسانا ہسلی پسلی کوڑی پنجا پانچ انگلیاں تین پوروے ایک ناخن اور دانتوں کی سیٹ یہ سب اللہ پاک نے چند اگل کے انسان کے اندر بنے لگے اور اللہ نے اس میں جان بھی ڈال دی اللہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ سب میں نے بنایا لاکھوں کروڑوں میل کے ذرات اور ریزوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ تیرے کو ماں کے پیٹ میں بنا کر اس میں جان ڈال دی اب دنیا کے پیٹ میں آ کر یا تو تو سیدھا رہے گا یا تو ٹیڑھا رہے گا غلط چلے گا یا صحیح چلے گا اور بعد جب یہ مرنا ہے اور مر کے جائے گا تو قبر میں اور قبر کے اندر جو تو جائے گا تو قبر جو ہے دس پندرہ فٹ کی قبر ہے اس کے اندر تیرے ریزے ریزے ریزے ریزے ہو جائیں گے بالکل مٹی میں مل جائے گا تو اور تیری ہڈیاں بھی بالکل مٹی میں مل جائیں گی اللہ یہ کہتے ہیں کہ کروڑا کروڑ میل کے ریسوں کو جمع کر کے میں تیرے اندر ایک مرتبہ جان ماں کے پیٹ میں ڈال چکا تو کیا پندرہ فٹ کی خبر میں ریسا ریسا تیرے کو بنا کر کیا قیامت کے دن ان ریسوں کو جمع کر کے دوبارہ میں اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا میرے خیال میں تو سب سمجھ گئے ہمارے بے پڑے بھائی بھی سمجھ گئے بالکل سیدھی سادی بات ہے اپنا کام بالکل سیدھا تھا اس میں زیادہ الجھن میں نہیں ڈالنا کام تبلیغ کا بالکل سادہ اور آسان تو جو آدمی سادہ اور آسان رکھ کر کام کرے گا تو اس کے ہاتھوں اللہ بہت کام لیں گے اور جو آدمی سیدھے سادے کام کو ادھر ادھر ادھر ادھر کی باتیں ملا کر اور بالکل مشکل بنا دے گا کہ ہر آدمی سمجھے گا بھائی یہ تو میرے بس میں نہیں تو پھر یہ کام پھیلے گئے سیدھے سادے میوا کی اور ان کے ہاتھوں اللہ پاک نے یہ کام پھیلا دیا اور پھر اب لینے والے جو آئے تو اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی لے لیا بڑے بڑے علماء کرام نے اس کام کو لے لیا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس کام کو لیا اب اللہ کے فرد و کرم ہے کہ مدارس کے اندر بھی یہ کام اور جہاں پر اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ کام ہر جگہ یہ کام پہنچ گیا اللہ کی بہت بڑی شان ہے تو میں جو بات ارض کر رہا تھا کہ وہ جو جماعت بیواد کی آئی اور انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے نکالا اور میں ایک دن کے لیے نکلا ان کے ساتھ نکلا وہ دن میرا بہت اچھا گزرا ان کے گشتوں کو دیکھا تو طبیعت پر اثر پڑا ان کا تعلیم کا حلقہ دیکھا تو طبیعت پر اثر پڑا اور طبیعت پر اثر پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک طریقہ عمل جب آتا ہے تو وہ انسان کے دل کو کھینچتا ہے جازمیت ہوتی ہے اس میں کشش ہوتی ہے دل کھینچتا ہے اسی طرح پھر دھیمے دھیمے عمل اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے اچھی طرح سے میں نے دیکھا بہت میں متاثر ہوا تو ان لوگوں نے میری ہلکی سی تشکیل کی میں مسجد کا امام تھا انہوں نے امام صاحب ہفتے باری جو اجتماع ہوتا ہے چنا بھٹی کی مسجد میں اس کے اندر آپ آیا کرو اور وہ مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دو نمازیں میں کسی کے حوالے کر دوں گا پڑھا نہیں چلا جب ہم وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر ایک جماعت جو تھی وہ دو ڈھائی سال حجاز مقدس میں کام کر کے آئی ہوئی جماعت تھی ان میں ایک محترم کا بیان تھا اس کو سن کر ہم نے چار مہینے لکھوا دی اب چار مہینے جو لکھوا دیے تو جب واپس آئے تو ہمارے لیے گھر والے جو تھے وہ سارے ناراض مسجد کے متولی ناراض مکتب میں جن بچوں کو پڑھاتا تھا ان کے ماں باپ ناراض ہمارے لیے تو چاروں طرف کی زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہمیشہ یاد رکھو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ جو روحانیت والا کام ہوتا ہے اس کے اندر کامیابی دکھائی دیتی نہیں لیکن اللہ نے رکھی ہے اور جو نفسانیت والا اور جی چاہی والا کام ہوتا ہے اس کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی نہیں ہے لیکن دکھائی دیتی ہے اللہ کی شان بالکل اس کی مثال باپ ہے چھتیس سال کا اور بیٹا ہے چھ سال کا اب چھ سال کا بیٹا جسے ریل کہتا ہے چھتیس سال کا باپ اسے کیل کہتا بیٹا جو ہے ماچس کے چھوٹے چھوٹے کھوکھے جمع کر کے اس کے اوپر ایک ٹلی لگا کے انجن کی طرح اور پھر اسے کھینچ کر چلتا ہے اور ہاتھ بھی یوں ہلاتا ہے انجن میں جیسے وہ ہلتا ہے اور زبان سے کہتا چھی چھی چھی زبان سے بھی کہتا ہے اور کہتا ہے روم لیکن اس کا باپ جو چھتیس سال کی عمر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کھیل باپ کے نزدیک ریل وہ ہے کہ جو دوڑتی ہے پٹڑی پر بچہ جو کر رہا ہے یہ کھیل ہے باپ اسے کھیل کہتا ہے لیکن باپ جب چھ سال کا تھا تو وہ بھی اسے ریل کہتا تھا اور اس کا باپ اسے کھیل کہتا تھا عمر کے اندر فرق کتنا تیس سال کا فرق ہے باپ میں اور بیٹے میں بیٹا کہتا ہے ریل اور باپ کہتا ہے کھیل بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان میں اور اللہ میں انسان کتنا چھوٹا اور اللہ کتنا بڑا بیٹا کتنا چھوٹا تیس سال باپ کتنا بڑا تیس سال بڑا تیس سال کے فرق میں باپ کہتا ہے کھیل اور بیٹا کہتا ہے ریل اور باپ کہتا ہے کھیل اور بیٹا کہتا ہے ریل اب جو بیٹا آج ریل کہہ رہا ہے جب یہ بڑا ہوگا اور چھتیس سال کا ہوگا تو اس کے جو بچے ہیں گے چھ سال کے وہ کہیں گے رین اور یہ کہے گا کھیل حالانکہ یہ بھی کہہ رہا تھا رین تیس سال میں اتنا فرق ہو گیا ایک کہتا ہے رین ایک کہتا ہے کھیل دونوں کا فرق دیکھو ماں جو تھی وہ تجوری ٹھیک کر رہی تھی اس میں سچے ہیرے والی انگوٹھی دھول زمین پر ابھی چھ سات سال کے بچے کے ہاتھ لگ گئی وہ سمجھا ہو تو کھیلنے کی چیز مل گئی میرے کو تو بازار میں جایا جا کے کھیل رہے وہ چمکدار جلیبی والے نے دیکھ لیا جلیبی والے سمجھ گئے جو سچے ہیرے کی انگوٹھی ہے بلایا اس نے میں نہیں آتا میرے پاس چمکدار انگوٹھے میرے کو بلا رہے تھے ان کا انگوٹھی میں نہیں دوں گا تو میرے پاس آ گیا تو اس نے ایک جلیبی کھلا دی جلیبی کھائی جو بڑی اچھی لگی اسے بہت میٹھی پھر اس جلیبی والے نے یوں کہا کہ اگر یہ انگوٹھی میرے کو دے دے تو میں تیرے کو بیس جلیبی دوں گا بیس جلیبی بچہ ہی تو تھا اس نے سمجھا یہ تو بھائی بہت اچھا ہے بیس جلیبیاں تو اس نے وہ انگوٹھی دے دی اور بیس جلیبی دے دی اب آپ حضرات تو سب جانتے ہو کہ کتنا غلط کیا اس نے جس طرح انسان جب کوئی کام غلط کرتا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ کتنا غلط کیا اس نے کہ امان کو چھوڑ کر چیزوں میں لگ گیا وہ چیزیں جو یہیں پڑی رہ جائیں گی اس میں لگ گیا اور وہ امال جو ساتھ میں قبر کے اندر بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے اور جنت میں بھی کام آئیں گے ان اعمال کو چھوڑ دیا اس نے تو اللہ پاک کتنے خفا ہوں گے کہ یہ بے وقوف کہیں گا چیزوں کے لیے احمد کو چھوڑ دیا اس نے خریداروں کو نمٹانے کے لیے اس نے نماز کو چھوڑ دیا دوسرے کی زمین دبائی تھی قیامت میں کیا ہوگا اس کا اسے پتا نہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہ یہ زمین دبائی قیامت کے دن گلے کا توق بنائی جائے گی اور حسر کے میدان میں چکر کٹوایا جائے گا اس کا تو نے زمین دبائی بھاجپے کا میں نے دبائی کیا وہ تو وہ تو جج نے فیصلہ کیا بے بس جج فیصلہ کر رہا ہے لیکن تو ادھر ادھر کی چیزیں اناپ شناپ لا کے ثابت کر دی جج نے فیصلہ کر لیا جج کے فیصلے سے زمین تیری نہیں بنتی تیری زمین بنے گی جب اللہ رسول کا فیصلہ ہو اللہ رسول کا فیصلہ نہیں تو تیری زمین نہیں وہ تو جو اللہ کے قوانین ہیں اس کے مطابق تیری اگر ہے تو اس زمین کے اندر لگ کر تو جو کرے گا اس کے اندر تیرے کو ثواب ملے گا اگر حلال کی زمین ہے ایک ایک دانے پر سب کے ثواب تیرے کو ملے گا اور اگر تو تجارت کرے گا تو نبیوں صدیق اور شہیدوں کے ساتھ تیرا حضر ہوگا اب تاجر صدق الامین مان نبی نے وہ صدیقی نے وہ شہدا تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن حالانکہ خالی دنیا داری ہے لیکن یہ دنیا داری اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی تو یہ دینداری بنے گی اور اگر ہے دینداری لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف ہے تو پھر وہ دنیا داری بن جائے گی چیز دنیا از خدا غافل بودن میں پیماش نکرا ہو زن دنیا کیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے بیوی بچے کپڑے سونا چاندی اس کا نام دنیا نہیں ہے سارے بیوی بچے اور کپڑے اور, اور سونے چاندی کے اندر رہتے ہوئے اگر آدمی اللہ سے غافل لے تو یہ آدمی دیندار ہے اور اگر ایک کملی ہو رہی اور اللہ سے غافل ہو گیا تو یہ کملی اس کے لیے دنیا ہے اور اگر آپ وزارت کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی وزارت کو چلا رہا ہے تو یہ یشو علیہ السلام جیسا وزیر ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا اور اگر وزاروں پر بیٹھ کر اپنی وزارت کو چلا رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق اللہ رسول کے حکموں کو توڑ کر تو پھر یہ وزیر حامان کے جیسا وزیر ہے دونوں کے اندر کتنا فرق ہے حامان ایسا وزیر تھا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا اور قیامت کے دن بڑے زبردست عذاب کے اندر مبتلا ہوگا خیر وہ بچہ جو تھا نا چھوٹا اس نے دی دیا اور لے لی بیس جلیبیاں اور لا کر ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو کھلائی وہ سب نے کھائی ان کا بہت میٹھی ہے بہت اچھی ہے بیٹا کہاں سے لایا کس نے بھی بولے اما وہ انگوٹھی تم بھول گئی تھی وہ انگوٹھی دے کر میں لایا ہوں اب تجیری لیے میں انگوٹھی نہیں آ ہاں۔ اب سارا گھر پریشان یہ تو خوش اور سارا گھر پریشان جو لوگ بے دین ہوتے ہیں تو جو دیندار گھر والے پریشان ہوتے کہ ہائے میرا لڑکا بے دین ہو گیا میرا بھائی بے دین ہو گیا روتے ہیں روتے ہیں دعا کراتے ہیں یہ بنے دار دعا کرو ابھی سارا گھر پریشان لڑکا کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں پریشان اتنے یہ میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے یہ انگوٹھی تو ایک اور جلیبی بیس چوبیس کے غلط کہا صحیح کہا تم بتاؤ نا صحیح کہا نا کہ انگوٹھی چھوٹی اور جلیبی بڑی یہ بھی صحیح کہا اس نے انگوٹھی پھیکی اور جلیبی میٹھی یہ بھی صحیح کہا انگوٹھی سخت اور جلیبی کراری اسی طرح جلیبی کے اندر کیسا رس میٹھا میٹھا آتا ہے یہ ساری بات کہی لیکن ماں باپ اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی جو ہے اس کے اندر جلیبی بھی ہے پیڑے بھی ہے برفی بھی ہے تیری اسکول کی فیس بھی اس میں ہے اس کے اندر مکان بھی ہے اس میں دکان بھی ہے اس کے اندر کار بھی ہے ابھی صحیح یہ بات صحیح ہے نا آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہی صحیح ہے کیوں سمجھ میں آ رہی کہ آپ انگوٹھی کو بھی جانتے ہو اور آپ جلیبی کو بھی جانتے ہو اس لیے آپ دونوں کو جانتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ صحیح لیکن بچہ جو ہے وہ انگوٹھی کو جانتا ہے اور جلیبی کو بھی جانتا ہے لیکن انگوٹھی کا جاننا بچپن جیسا اور جلیبی کا جاننا بھی بچپن جیسا باپ جتنا جانتا اتنا یہ نہیں جانتا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں تھوڑی دیر آپ اس مثال دونوں مثالوں کو سمجھ لو ریل اور کھیل جلیبی اور انگوٹھی حالانکہ یہ فرق بچے اور باپ میں تیس سال کا ہے تیس سال کے اندر یہ فرق ہوا اچھا ایک باپ وہ ہے جو اللہ کہتا ہے اور ایک باپ بھیجتا ہے بندہ کتنا چھوٹا اور اللہ کتنے بڑے بیٹا کتنا چھوٹا اور باپ کتنا بڑا بیٹا تیس سال چھوٹا اور باپ تیس سال بڑا اس کا فرق تم نے سن لیا اللہ کتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ بڑائی کی کوئی حد نہیں اور یہ انسان اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ اس کے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں اللہ محدود بڑا ہے اور انسان بہت چھوٹا ہے چاہے بیس تیس پچیس ساٹھ ستر سال کا ہوں لیکن اللہ کے سامنے چھوٹا ہے اب اللہ پاک نے یہ فرمایا الدنیا اللہ مدا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کھیل کود کہتے ہیں و لائب اس دنیا کو اللہ کے دے کھیل جس طرح باپ بچے کی ریل کو کہتا ہے کھیل اور اصلی ریل کون سی وہ بن انسانی مشین کو بنا کر ہر زمانے کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہر زمانے میں اللہ نے بکلیٹ بھیجی تو ریٹ بھیجی انجل بھیجی زبور بھیجی صحیح کے بھیجے اور یہ بڑی بھاری مشین ہے یہ انسان اگر یہ ڈھنگ پر چلتا ہے تو آسمان سے مددیں آتی ہے کبھی پکا پکا کھانا اترتا ہے جیسے اشارے کی دعا پر اترا اور کبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اور لائن کی سے کرتا ہے کبھی من اور سلوا اتارتا ہے اگر یہ ٹھیک چلا تو کبھی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کبھی شری کو اللہ تعالیٰ کنڈ کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہیں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو رکھا کئی دنوں تک اور مرنے نہیں دیا جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو آسمان کی مدد لاتا ہے اس انسان کے لیے جب وہ ایمان اور اعمال کی لائن پر چلتا ہے اور انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال کرتا ہے اور اگر انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال نہ کیا تو اس پر مختلف قسم کی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں کہیں ہوا کا طوفان کہیں پانی کے سیلاب اور کہیں زمین کو الٹا کر دینا کہیں زمین کے اندر دھسا دینا انسانی مشین کو بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہ کرنے پر یہ مصیبتیں اور بلائیں اور یہ ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے یہ پچھلے زمانے کے اندر یہ سارا ہوا یہ مصیبتیں آنے کی وجہ یہ تھی اور نعمتیں ملنے کی بھی وجہ یہ تھی اور یہ ہم نے ان لوگوں سے کہا یہ سارا تم تاریخ کی کتابیں پڑھ چکے ہو اب اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے وہ بالکل آخری نبی ہے اور قرآن پاک جو اترا یہ بالکل آخری آسمانی کتاب ہے اس کے بعد دوسری کتاب نہیں گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا معین ہو گئی تو ہم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال کیا جیسا قرآن میں بتایا اور جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے بدر کے اندر کیسی کامیابی آئی باوجود کے تیرہ سال تک بے ایمان ستا رہے اور کہتے رہے اجال اجالل آتا الاحدا ان محا لات بن تل کل من منہ ان شوس برو ہتی کم انہ سے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان انہوں نے کہا بے ایمانوں نے کہ ہمارے تو ہے تین سو ساٹھ اور تمہارا ہے ایک اکیلا تو وہاں پر بانے میں جا کر بڑے بڑے چودھری ان لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو رہی ہوں ان کی بات میں نہ آئی کیوں اگر ان کی بات مانو گے تو کہیں تم کو ان سے ہٹا نہ دے کیوں ان چودھریوں کو یہ معلوم تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے تو چاروں طرف سے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور سنتے تھے عرب تھے وہ اور متاثر ہوتے تھے تو سب کو یہ ڈر تھا کہ یہ قرآن والی زندگی میں چل پڑے ان میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت بھائی اندر جا کے تم قرآن پڑھ دو جتنا پڑھنا ہو تم باہر پڑھتے ہو ہماری عورتیں اور بچے سارے سہتا ہو جاتے قرآن کے لفظوں کے اندر یہ چیز کشش ہے قرآن کے لفظوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے گھر مبارک کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو ایک کنارے پر ابو جہل کھڑا ہو کر ساری رات سنتا تھا اور ایک کنارے پر اخنے شروع یہ ساری رات سنتا تھا اور ایک دن کنارے پر ابو سفیان جو ابھی ربی اللہ نہیں بنا تھا وہ وہ سنتا تھا ساری رات اور دن بھر قرآن کے خلاف بولتے تھے دن بھر قرآن کے خلاف مت مانو ان کی بات بیکار کی باتیں ان کی اور رات بھر قرآن سنتے تھے ایک مرتبہ تینوں کی ملاقات آپس میں ہو گئی کہیں بھائی تم کہاں سے تم کہاں سے چھپایا بہت دن باندھا بھوکا معلوم ہوا کہ قرآن سن کے آ رہے تو تینوں نے آپس میں طے کیا ہے بھائی یہ قرآن کا سننا ہمارا ٹھیک نہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ سارے قرآن کی بات ماننے لگیں گے ہمیں قرآن کی بات ماننے نہیں دینی تینوں نے معاہدہ کر دیا کہ اچھا اب نہیں سنیں گے رات گئے تو پھر اندر ہی اندر بلبلا اٹھا جیسے بھوکے کو کھانے کا شوق ہوتا ہے پیسے کو پینے کا شوق ہوتا ہے اندر ہی اندر بلبلا اٹھا بے چینی قرآن سننے ہی بے چینی کٹر بے ایمان اور قرآن لفظ کتنا اثر کر رہا ہے اس پر تو بتاؤ قرآن کا عمل کتنا اثر کرے گا دنیا والوں پر اور قرآن کی دعوت کتنا اثر کرے گی اور قرآن کا سمجھنا بغیر حادث کے ہو نہیں سکتا اور قرآن حدیث کا سمجھنا بجائے بغیر صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی یہ ہو نہیں سکتا اسی لیے فضائل کی کتاب سامنے روزانہ آپ کے لائی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو کہ کون سے عمل کی کیا قیمت ہے اور کون سے عمل پر کیا پتھر ہے یہ بتائی ہوئی اللہ رسول کی بات ہے اللہ رسول کی بات دکھائی نہ دے تو بھی ماننی ہے اور دوسرے کی بات دکھائی دے رہی ہے تو بھی نہیں ماننی اللہ رسول کی بات کو بغیر دیکھے بھی ماننا ہے یہ دنیا دار آدمی جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ رسول نے بتایا کہ دنیا بالکل کھیل کود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن دنیا دار جو ہوتا ہے وہ سمجھتا دنیا ہی میں سب کچھ ہے وہ دنیا کے سمیٹنے کی فکر میں رہتا ہے اپنے پاس ایک لاکھ ہوگا اس میں کامیابی دکھائی نہیں دے گی تمہاری جیب کے اندر جو نو لاکھ ہے اس میں کامیابی دکھائی دے گی وہ جمع جیب کے نو لاکھ وصول کروں تو میں کامیاب بنوں گا دس لاکھ ہو گئے اب اس دس لاکھ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی اسے کامیابی دکھائی دیتے نبے لاکھ جو دوسروں کی جیب میں ہے نبے لاکھ آگے کروڑ بن گیا اپنے پاس کے کروڑ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی دنیا دار جو ہوتا ہے نا اس کو کامیابی آگے دکھائی دیتی جتنی دنیا اپنے پاس ہے اس میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی حوالدار ہے تو وہ فکر میں ہے کہ میں پولیس انسپیکٹر بنوں تھانے دار بنوں پھر پولیس انسپیکٹر بنوں پھر پولیس کمشنر بنوں پھر میں کلیکٹر بنوں اور پھر میں کسی صوبے کا وزیر بنوں وزیر اعظم بنوں پھر کے ذہن میں آتا پورے ملک کا وزیر اعظم بنو پورے ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو پھر اسے کامیابی دکھائی دے دی کہ اطراف کے جو چند ملک ہے اس کو ہڑپ کر لو تو میں کامیاب بنوں گا دنیا دار کے پاس جتنی دنیا آئے گی اس میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی اسے کامیابی آگے ہی دکھائی دیتی جیسے ایک آدمی پیاسا جنگل کے اندر جا رہا ہے تو اسے پانی دکھائی دیا جب وہاں پر گیا تو معلوم ہوا جو چمک تو ریت تھا جس کو ہماری میوات کی زبان میں شاید بالو کہتے ہیں کیا کہتے ارے بتاؤ نا مجھے نہیں معلوم بالو کہتے ہوں گے چمکتا ریت اس کے بعد میں پھر پانی آگے دکھائی دیا پھر وہاں گیا پیاس میں وہاں جا کے دیکھا تو وہ بالو تھا ریت کا پانی نہیں تھا اس طرح اس کی موت آ جاتی ہے اس کو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں یا سب حسم آ پیاسا چمک کے ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا رہتا یہاں تک کہ موت آ جاتی اسے تو اسی طرح دنیا دار آگے اسے کامیابی میں دکھائی چلتا رہتا ہے اور اسی کے اندر وہ مر جاتا ہے اور دنیا دار جب مرا اس کے بعد دین داری آئی نہیں تو مرنے کے وقت میں فرشتوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی یہ اللہ رسول کی خبر ہے پکا فائی بات ملا تبھی ادبا رہ چہرے اور کمر میں فرشتے زور زور سے مارتے ہیں اسے اور یہ چیخ مارتا ہے اور قبر کے اندر جب یہ جاتا ہے تو اس کو تین باتیں پوچھی جاتی ہیں منکر نکیر آ کر تین باتیں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے چہرے موبائل دکھا کر پوچھا جائے گا لیکن چونکہ دنیا کے اندر اس نے دینداری والی زندگی بسر نہیں کی ایمان اور امان والی زندگی بسر نہیں کی جس کی میں نے ابھی دو آئے بڑی ایمان امان والے کیسے کامیاب ہوں گے بغیر ایمان بغیر امن والے کیسے ناکام ہوں گے ترجمہ کر ڈالو کہ رہنے جاؤ اس کا ترجمہ من ہم سوال ہم انفکر ان کا انسا مومنون ارے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو جس نے نیک کام کیا اور وہ ایمان والا ہے بدل سے تیار ہونے والے امان بھی اس کے اچھے اور دل کے اندر ایمان کی طاقت بھی ہے دونوں باتیں ہیں تو اللہ پاک کے دو وعدے ایک دنیا کا وعدہ ایک آخرت کا وعدہ چلے نہ حیاتن یعنی نہ ہو اس کی زندگی اللہ کہتے میں خوشگوار بناؤں گا دنیا کی زندگی بھی اس کی خوشگوار بنے گی ایمان اور امان والے بل نہ رہوں گی آسانی محکان یا امر اور جو اچھے اچھے عمل کیے تھے تو سب بدلا اللہ دیں اور اللہ جب بدلا دیں گے تو اپنی کسانی بھی دیں گے شان اللہ کی بہت بڑی اور اس کے بھی مقابل اللہ پاک نے دوسری بات بھی بتا دی بمن اور ادان ذکری جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ دیا جس انسان نے اور وہ جریبی کے چکر میں پڑ گیا اور وہ ریل کے چکر میں پڑ گیا جس کو باپ کہتا ہے کھیت یہ کہتا ہے ریت جس کو باپ کہتا ہے کہ نے بڑا بھاری نقصان کیا اور اس انگوٹھی کے اندر نہ معلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے دین یہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا اس انگوٹھی میں کیا کیا چھپا ہوا ہے دین چھتیس سال کا باپ بتاتا ہے یہ انگوٹھی اگر بیچی جائے تو نہ معلوم لاکھوں کروڑوں میں بکے گی اور اس سے نہ معلوم کیا کیا چیزیں حاصل کی جائیں گی لیکن اسے نہیں معلوم میرے محترم دوستوں جب قبر کے اندر گیا اور منکر نکیر آئے اور تین باتیں پوچھی تیرے تو ہاں ہاں لا ادری ہائے میرے کو تو کچھ نہیں معلوم اللہ اکبر بڑی پریشانی آ گئی اس پر قبر نے خود دبایا ہڈی پسلی ایک ہو گئی اور ننانوے اجدہ لگ گئے اسے دس میں نبی پاک سم کی خبر ہے آپ کی خبر کروڑ ہا کروڑ سال کے بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ جو بات اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اپنی بات نہیں ہوتی ان کی اللہ کی بات ہوتی ہے ننانوے اسداہے اس مجرم پر لگیں گے قبر کے اندر اور ایک ایک اشدہ اتنا سہریلا ہوگا کہ اگر زمین کے اوپر فنکار مار دے تو چالیس سال تک گھاس دانا اگنا بند ہو جائے گا تو ساری دنیا کے انسان دو سال کے اندر مر مرا جائیں گے ایک اجدہ کی جھنکار پر اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ساری دنیا کے انسانوں کو موت کے وقت ہوگی اور وہ اجدہ صرف پھونکار بھی مارے گا بلکہ دسے گا اور وہ ایک نہیں ہوگا وہ ننانوے اشدہ ہوں گے اس تکلیف کو بتایا نہیں جا سکتا جو قبر کے اندر ہوگی یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں آپ حضرات سے اور قبر میں آگ لگے گی کالی کالی اندھیرے والی اجدہ ڈسیں گے اور فرشتے زور زور سے ماریں گے اور یہ چسے گا لیکن اس کی چیخنے کی آواز انسان اور جنات سن نہیں سکے ہوں گے اگر ان کو سنائی دے جائے تو اپنی بیویوں سے ملنا چھوڑ دیں گے اور جنگلوں میں بھاگ جائیں گے اور پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اللہ نے مہربانی کی یہ قبر کے اندر جو سزا ہوتی ہے اس کی آواز انسان اور جنات سن نہیں سکتے لیکن جو قبر کے اندر چلا گیا اگر وہ بدکار ہے اور اگر بگڑا ہوا ہے تو اس پر وہ سزا ہو رہی ہے لیکن باہر والوں کو وہ سزا دکھائی نہیں دیتی اس لیے میرے محترم دوستوں زیادہ لمبی بات مت کراؤ زیادہ لمبی بات کام زیادہ لمبا کرنا ہے بات مختصر کر دیے یہ طے کر لو کہ ہمیں دیندار بننا ہے اور یہ بھی طے کرنا کہ ہمیں بے دینی سے بچنا ہے اور یہ بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہمارے بیوی بچے اور ہمارے خاندان کے لوگ ہماری قوم کے لوگ ہماری بستی کے لوگ اطراف کے لوگ اور پوری دنیا کے بسنے والے انسان اور قیامت تک آنے والے انسان یہ دینداری پر آنے اور بے دینی سے بچیں یہ نیت کرنی ہے ہمیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بھی پورے عالم کا فکر کرے گی اور تم اس کو مشکل مت سمجھنا مشکل کب ہے جب کرنے والے ہم ہوں یہاں کرنے والے صرف اللہ ہیں اور اللہ جب جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے کرنے میں دیر نہیں لگتی حیرت انگیز طریقے پر اللہ کر دیتے واقعات بھرے ہوئے کتابوں کے اندر واقعات بھرے ہوئے کس طریقے سے اللہ نے قوموں کو پلٹا ہے اور علاقوں کو کس طریقے سے اللہ نے پلٹا ہے اس سے لیے میرے محترم دوستوں چند باتیں ذہن کے اندر لے لو پورے دین کے اوپر چلنا اور بے دینی سے بچنا ایک دم سے نہیں ہوگا بلکہ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہوگا اور ایمان کی طاقت لانی ہوگی کلمے کے ذریعے اور دوسری چیز ہوگی نماز نماز کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ پورا بدن اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو جائے اللہ کے حکموں کے مطابق پورا بدن استعمال ہو نماز بھی اس کی مشق ہے آنکھ اور کان زبان ہاتھ پیر پورا مکمل اللہ کے حکموں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے قول اللہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے برب کا کر جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کی آیت اس کے اوپر زندہ ہوگی حدیثیں زندہ ہو گئی اور جب یہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے خبر وجہ کا شطر وجہ کا شطر المسجد الحرام جب رکو کرتا ہے مار جب قیام کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو القرآن جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو سب کا عظیم جب سجدہ کرتا تو سجدے والی آئی زندہ ہو گئی سبحان ربی اللہ ربی کا اعلی اور اب تحیات کے اندر درود اور سلام دونوں بڑھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام دونوں کے بارے میں کہا ہے یا آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ جل اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رحمت برساتے ہیں اور فرشت رحمت کی دعا کرتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی درود اور سلام میرے نبی پر بھیجو تو تہیا کے یہ بیٹھتا ہے آدمی تو سلام بیٹا سلام علیہ کا ائی ہو و رحمت اللہ وبرکاتہ کاتو اب تحیات سلام کیا اس نے اور آخری قادہ جو ہوتا ہے تو اس میں بھی درود بھی پڑتا ہے درود ابراہیم آپ حضرات بھی یاد ہوگا تو درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اللہ کے پیارے نبی نے اللہ اللہ نے جو نبی پر درو سلام کو کہا تو نماز میں وہ بھی ہے تو یہ نماز جو چند منٹ کی نماز ہے اس میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیتوں کا عمل زندہ ہو گیا اور ہزاروں حدیثوں کا عمل زندہ ہو گیا اس کے بدن سے اب اس کے بعد نماز پوری کرنے کے بعد جب کاروبار میں جائے گا تو یہ کہے گا کہ نماز میں جیسے میں اللہ کا بندہ تھا تو کاروبار میں گھر میں بھی میں اللہ کا بندہ ہوں لہٰذا کاروبار میں بھی اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور میں گھر کے اندر بھی اللہ کی بات مانوں گا تو وہ کاروبار میں بھی اللہ کی بات مانے گا اور گھر کے اندر بھی اللہ کی بات مانے گا لیکن اللہ کی بات کے ماننے میں انسان کو اپنی جی چاہی کے خلاف کرنا پڑتا ہے اپنی من مانی کے خلاف کرنا پڑتا ہے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے اور اسی مجاہدے میں اللہ پاک کی مدد چھپی ہوئی ہے تو جد الحفیس سبیل اللہ کے امبالک مان سے ضرور اپنی جان اپنا مال لگا کر تم مجاہدہ کرو اللہ کے دین کی محنت کرو نصر من اللہ ہے وہ فصل قریب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل قریب ہے دنیا کے اندر اللہ کی مدد آئی ہے دنیا میں مدد کے کرنے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا کیونکہ انسان جو ہے وہ نقد چاہتا ہے نقد تو اللہ نے نقد کا بھی وعدہ کیا اسی مجاہدے کی عادت جماعتوں میں پھر کر کرنی ہے اور یہ مجاہدے کی عادت مقامی کام کر کے کرنی ہے مسجد بار جماعت ہر جگہ بنانی ہے مہینے کے تین دن دینے ہیں ہفتے کے دو گش کرنے ہیں روزانہ کی دو تعلیم کرنی ہے ایک تعلیم مسجد کے اندر ایک تعلیم گھر کے اندر روزانہ کے ڈھائی گھنٹے دینے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے اور دن میں ایک مرتبہ فکر کرنے کے لیے جمع ہونا ہے مسجد کے اندر تاکہ یہ فکر کریں کہ سو فیصد مسلمان اس بستی کے نمازی کیسے بن جائیں دیندار کیسے بن جائیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور یہ لوگ دین کی کام کے لیے کیسے نکلیں اللہ کے فضر ہے مسجد اور جماعتوں نے بعض جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ ایک ایک سال کی ملکوں کی جماعتیں بنا کر ایک مسجد والے نے روانہ کر دی یہ بات الگ ہے کہ مشورے والے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دی مشورے والوں کا کام ہے لیکن انہوں نے پوری جماعت بنا کر بھیج دی اگر ان مسجدوں کو آباد کیا گیا تو ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی کی جھلک آئے گی اور ہر ہر بستی کے اندر مدینہ منورہ کی جھلک آئے گی کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی آباد رہتی تھی چوبیس گھنٹہ اور مدینہ منورہ کے جو بازار تھے اس کے اندر روحانی طاقت مسجد کی آتی تھی بازار بھی دن کے وقت میں آباد تھے اور گھر بھی رات کے وقت میں آباد تھے ان کے گھروں میں مسجد نبوی کی روحانیت ان کے گھروں کے اندر جاتی تھی ان کے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی اور ان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی دل و دماغ پر اس کا اثر پڑتا تھا اور جب ان کی جماعتیں باہر جاتی تھی تو باہر جا کر جو ان کا مجمع ہوتا تھا اس مجمع کو دیکھ کر لوگوں میں اثر پڑتا تھا کہ ان لوگوں کی زبان پر بھی ایمان کی بات ہے ان کے عمل کے اندر بھی ایمانی اعمال ہے اور ان کا دل بالکل صاف معلوم ہوتا ہے بمن آسان ممن دا اللہ میرا صالح ان بنی ممن مسلم اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود کا عمل بھی ٹھیک رکھے اور اس کے باوجود اپنے بارے میں کچھ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا بلکہ یوں کہ میں تو ایک مسلمان ہوں ایک مسلمان ہوں ایسی پیاری زندگی میرے محترم دوستوں یہ تو میں نے دیندار بننے والی بات بتائی پہلی آیت کا ترجمہ کیا بے دین کے ساتھ کیا ہوگا دوسری آیت کا ترجمہ بھی آپ کو سننا چاہیے بمن آ ذکری جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا اللہ پاک کی نصیحت سے جس نے منہ موڑ لیا تو اللہ کیا کہیں گے بمن آ ذکری لہو معیشت مئی کا اللہ کہتے اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے ہم اللہ کی بات نبی کی بات نہیں مانی تو دنیا کی زندگی اللہ اس کی تنگ بنا دیں گے چند لہو معیشت شتن دم کا بنا شروع یا قیامت کے دن سے بنا کر کھڑا کریں گے حسر کے میدان میں قال رب لما حشرتني يا ما لقد كنت بصيرا اے رب میرے کو تو نے اندھا کہہ کو بنا دیا میں تو آنکھ والا تھا دنیا کے اندر قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ارے تیرے سامنے ہماری آئٹیں بڑی جاتی تھی ہماری بات تیرے کو بتائی جاتی تھی لیکن تو نے اس کے اندر دھیان نہیں دیا والا رحم اور کرم والا دھیان آج ہم بھی تیرے پر نہیں دیں گے جیسی کر دی ویسی بھر دی نہ مانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ مرے گا اور تو دیکھے گا میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیا اور میں نے وہ تیسری آیت کا ترجمہ بھی کر دیا بعد مرتبہ بھول میں رہ جاتا ہے اب آپ لوگوں کے دل میں بڑا شوق یہ ہو رہا ہوگا کہ مولوی صاحب بات لمبی مت کرو ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم دیندار کیسے بنے اور ہم بے دینی سے کیسے بچیں بالکل آسان طریقہ کلمے والا یقین دل کے اندر اتارنا مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکالنا جیسے بتوں کا یقین دل سے نکالنا ہے اللہ کا فضل ہے کہ جو بتوں کو نہیں پوچھتے ان کے دلوں میں بتوں کا یقین نہیں ہوتا اس سے تو اللہ اللہ پاک نے ہم کو پاک کر دیا لیکن دوسری جو مخلوقات ہے اس کا بھی یقین دل سے نکالنا ہے ملک مال روپیہ پیسہ سونا چاندی دکان کھیت ان سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے صرف اللہ ہیں یہ دل دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے لیکن دکھائی دیتا ہے انسان کو چیزوں میں تو ان چیزوں میں یقین نکالنا اللہ کا یقین لانا اللہ زندگی اجاڑنے پر آتے ہیں تو سونے کے اندر کارون کی زندگی اجاڑی اور ملک کے اندر فرعون کی زندگی اجاڑی اور وزارت کے اندر حمام کی زندگی اجاڑی اور جاگیرداری کے اندر قوم سبا کی زندگی اجاڑی اور تجارت کی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی اجاڑی اور ودومتی کے اندر اور اکثریت کے اندر اور میجورٹی کے اندر نو علیہ السلام کی قوم کی زندگی اجاڑی اور قومی طاقت کے اندر قومی آپ کی زندگی اجاڑی اور صنعت اور حفظ اور کاریگری کے ماہرین قومی سمود تھی اس کاریگری کے اندر اللہ ان کی زندگی اجاڑی سب کچھ دیکھ کر زندگی اجاڑی اور جب اللہ پاک زندگی بنانے پر آئے تو ان چیزوں کے بغیر زندگی بنائے مجھے ڈر لگنے لگا تم لوگوں سے تم لوگ یوں سمجھو گے کہ تجارت سے زندگی اجڑے گی اور کھیتی سے زندگی اجڑے گی اور حکومت سے زندگی اجڑے گی اور وزارت سے زندگی اجڑے نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں یہ زندگی جو اجڑی ہے نا یقین کے غلط ہونے اور عمل کے خراب ہونے سے زندگی اجڑی ہے اللہ نے ایسوں کی زندگی بنا دی سلیمان علیہ السلام کی زندگی سونے چاندی میں بنائی اور قارون کی زندگی سونے چاندی میں بگاڑی وجہ سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کی وہ ایمان امان والے تھے اور اس کا یقین غلط اس کا عمل غلط جاگیرداری کے اندر مہاجرین کی زندگی اللہ پاک نے انصار کی زندگی جاگیرداری میں بدل اور جاگیرداری کے اندر قومی سبا کی زندگی اجاڑ دی کہ یہاں کی بڑی بڑی منڈیوں میں مہاجرین کی زندگی اللہ نے بنا اور تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں علیہ السلام کی نافرما قوم کی زندگی اجاڑ دی ارے جہاں پر زندگی کا اجڑنا دکھائی دیتا ہے اگر وہاں پر بھی اللہ زندگی بنانے پر آ جائے تو بنا دیتا ہے زمین کا پھٹنا ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے زمین پھٹی تو زندگی اجڑی لیکن اللہ ایسا تعریر مطلب ہے کہ زمین کو پھاڑ کر ہی زندگی بنا سکتا ہے زمین پھٹی قارون کے لیے اندر دھسا ناکام ہوا اور زمین پھٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا کنواں بنا اور کامیاب ہو گئے زمین ہلی شعب کا فرمان قوم کے لیے زلزلہ آیا اور تباہ ہو گئی اور زمین کے ہلنے میں کامیابی بھی آتی ہے تو میں بتا دوں زمین کے ہلنے میں کامیابی بھی آتی ہے رسول کریم سزمت کے پہاڑ پر کھڑے تھے صدیق اکبر بھی ساتھ میں کھڑے تھے اور سہن کا آزاد بھی کھڑے تھے تینوں کھڑے تھے اور اہد کا پہاڑ جو تھا نا وہ ہلنے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کے بعد ٹھوکر بھائی زور سے ٹھوکر بھائی ہلنا بند ہو گیا فرمایا کہ اہد کا پہاڑ خوشی کے مارے ہل رہا تھا جھوم رہا تھا یوں کہ اس کے اوپر ایک نبی ایک صدیق پر ایک شہید تین کھڑے ہیں تو خوشی ہمارے جھوم رہا تھا دوسروں کے لیے ہلنا تباہی اور یہ ان کے لیے کامیابی میں تو ایک بات کہوں گا کلمے والا یقین ہو نماز میں طاقتور بنا دو نماز اگر طاقتور بنے تو انشاءاللہ شاء اللہ مدد اللہ آئے گی کے نام کا کے رستے نماز اگر طاقتور بن گئی تو آدمی گنا کے کام سے رکے گا ان میں سرا تنہا فاشا بل ملک یہ قرآن کہتا ہے نماز طاقتور بنے گی تو آدمی گنا کا کام نہیں کرے گا اور جتنی مصیبتیں دنیا اور آخرت میں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی نماز طاقتور بنے کا بھی پانی ہے نماز پڑھتا ہے پھر بھی گنا کے کام کرتا ہے تو سمجھو نماز طاقتور نہیں ہے من من تنہوں سلافاشے بل کر فلا سلا پلا جس کی نماز نے بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے بتائے نماز طاقت پر ہوگی تو گناہوں سے رکے گا نماز طاقت پر ہوگی تو مدد اللہ کی آئے گی نام تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں نماز طاقت ہوگی تو مدد آئے گی نماز نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی اور مدد اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی لیکن نماز راستے میں رک نہ جائے آسمان پر جانے سے رک نہ جائے اگر نماز راستے میں رک گئی تو مدد بھی راستے میں رک جائے گی اور یہ نماز ایک دم اوپر چلی گئی تو مدد نیچے آ گئی نماز جاندار بنے گی تو مدد بھی آئے گی نماز جاندار بنے گی تو برائیوں سے رکے گا اور اگر نماز جاندار بنے گی تو ہدایت کا نور دل کے اندر اترے گا بڑے میں بڑی دولت ہدایت کا نور ہے ایک پیسہ بھی نہ ہو تو بھی کامیاب ہوگا اور اگر ہدایت کا نور دل کے اندر نہیں ہے پوری دنیا کا سونا پاس موجود ہو پھر بھی برباد ہوگا یہ ہدایت کا نور ملے گا اس میں اگر نماز جاندار ہوگی اب تم لوگ کہو میرے صاحب بار بار جاندار جاندار جاندار کہتے ہو ہم کو یہ تو بتاؤ نماز جاندار بنی کیسے چلو وہ بھی بتاؤ ہمیں کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تم سے پہلوان جو ہے اپنے سارے داؤ نہیں بتایا کرتا لیکن دینی لان کا جو پہلوان ہوگا وہ سارے داؤ بتا دے گا تاکہ دوسرے بھی اس پر آ جاؤ نماز کو جاندار بنانا مشکل نہیں مشکل نہیں مشکل نہیں بالکل آسان صرف دو کام کرنے پڑیں گے اس میں نماز کو جاندار بنانے میں صرف دو کام ایک تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور دوسرے یہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو لانے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا اور نماز اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے اللہ کے ذکر قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا مانگنا یہ ہمیں کرنا پڑے گا تمہیں نماز اللہ پاک کا دھیان جمے گا ایسا دھیان جمے گا بڑا مزہ آئے گا پھر نماز میں رات کو اٹھے گا نماز پڑھے گا دھیان اللہ کی طرف فرضوں میں بھی دھیان اللہ کی طرف علم و ذکر فضائل کا علم اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو اور مسائل کا علم اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عمل کا طریقہ صحیح ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ تین باتیں ہوئی دیندار بننے کے لیے کلمہ نماز علم و ذکر ایک چوتھی بات اور رہے وہ یہ کہ انسانوں کے ساتھ کا جوڑ بھی صحیح ہو جائے ہمارا جیسے اللہ سے جوڑ ٹھیک ہوگا ان تین باتوں سے تو انسانوں کے ساتھ کا جوڑ بھی ہمارا ٹھیک رہے انسانوں کے ساتھ کا جوڑ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو ہر ایک کا حق ادا کرنا اور دوسرے ہر ایک پر مہربانی کرنا ہر ایک کا حق ادا کرنا جس کا نام ہے عدل اور انصاف اور ہر ایک پر مہربانی کرنا جس کا نام ہے احسان اور اخلاق اور ہمارے محبوب اللہ نے مختصر لفظوں میں ہمیں بتا دیا ان اللہ یا احسان عدل اور انصاف ہو احسان اور اخلاق ہو تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب جڑ جائیں گے آپ کے عدل و انصاف سے اور آپ کے احسان اور اخلاق سے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے چاہے مسلمان خریدار بنے چاہے غیر مسلم خریدار بنے ان کے دل جڑیں گے اس قسم کے عدل و انصاف اور احسان و اخلاق والوں سے لیکن اس کے لیے وہ نمونہ ہونا چاہیے اور وہ نمونہ کیسے بنے گا یہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا اکرام کریں صرف ایمان اور کلمے کی وجہ سے کسی قومیت خاندانیت لسانیت صوبائیت اس کی وجہ سے اکرام نہ کرے کہ سر یہ میرے خاندان کا ہے تو میں اکرام کروں یہ میری قوم کا ہے تو میں اکرام کروں یہ میرے ملک کا ہے تو میں اس کا اکرام کروں او ہو یہ میری زبان اسی زبان ملتی جلتی ہے تو میں اس کا اکرام کروں مت کوئی زبان ہو کوئی خاندان ہو کوئی قوم ہو صرف قلبی کی وجہ سے اکرام کرے گا تو اجتماعیت پیدا ہوگی دیکھیں اس وقت ہم سب میں اجتماعیت ہے کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا سارے جمع ہے بیٹھے ہیں تعلیم کے حق سب ساتھ میں کرتے ہیں نماز سب ساتھ میں پڑھتے ہیں جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں پر نماز پڑھ لی اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی کلمے کی وجہ سے اکرام کرنا اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی اور جب اجتماعیت پیدا ہوگی تو آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی اور جب آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی تو جتنے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ حیرت میں رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد آتی ہے تو بھائی ہمارے ساتھ بھی آسمان کی مدد آ سکتی ہے چلو پوچھو بھائی بتاؤ اللہ تمہارے اکیلوں کا نہیں ہے اللہ ہمارا بھی ہے لیکن تم لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے اس اللہ سے مدد کے اتر اتروانے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا تو بتاؤ اللہ خوش کیسے ہوگا تو آپ اس کو یہی باتیں بتائیں گے کلو والا یقین ہو اور نماز جو ہے جاندار ہو تعلیم کا حلقہ ہو اور اللہ کا ذکر ہو اخلاق ہو انصاف ہو اور نمونے کے طور پر ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہو لیکن ایک بات رہے گی اخلاص یعنی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو کتنا ہی بڑے میں بڑا دین کا کام کرے اور دنیا کی غرض ہو تو یہ آپ کی جہنم میں جائے گا شہید سخی اور قاری اور چھوٹے میں چھوٹا کام کرے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو اس کام سے جنت پہ جائے گا اخلاص کے پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دین کا کام کرے تو اپنی دنیا قربان کر کے کرے تو انشاءاللہ اس میں اخلاص آئے گا تین دن مہینے کے ڈھائی گھنٹے روزانہ کے ایک وقت مقرر کر کے مسجد کی آبادی کے لیے مشورہ کرنا اور فکر مند ہونا اور اسی طرح گشتوں کا کرنا گھروں کے اندر تعلیم کا کرنا سال کا چلانا بغیر قربانی کے آپ نہیں دے سکتے عورتیں گھروں میں تعلیم کریں گی بغیر قربانی کی نہیں کر سکتی اور جب آپ قربانی دو گے اور اللہ خوش ہوگا تو اللہ بتا دے گا کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ کیسے بناتا ہوں اور تھوڑے مال میں میں کام کیسے زیادہ بناتا ہوں تو ایمان کی طاقت بڑھے گی تو پھر یہ کام کرنے والے کو اللہ جزائے خیر دے پھر آگے بڑھتے اور بہت سے اس درجے پر آگے کہ سال کے چلے کے بجائے سال کے تین چلے میں ڈھک دے اور مہینے کے تین دن کے بجائے مہینے کے دس دن دے رہے ہیں اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کے بجائے روزانہ کے آٹھ گھنٹے دے رہے ہیں زندگی کا ایک تہائی حصہ اللہ نے دین کے لیے وقت کر دیا اور دو تہائی جو حصہ ہے وہ کاروبار اور گھر میں نبوی طریقے پر رہتے ہیں تو کاروبار اور گھر سے بھی اللہ انشورنس میرے کو معاف کرنا معاف کر دو گی اگر اتنا بھی کر دیا نا ابھی پورا نہیں ہوا پورا کب ہوگا جبکہ تمہارے گھر والے سارے کے سارے دین اور دعوت کے کام کو زندگی بھر کے لیے اپنا کام بنا یہاں تک کہ جو کمانے والے ہیں کمانے والے تمہارے خاندان کے ان میں کے آدھے تو جماعتوں میں پھر رہے ہو اور ان میں کے آدھے مقامی کام کر رہے ہو اور کاروبار رکھ اسے سل بٹوں میں لے رہے ہو یہاں تک پہنچ رہا ہے اور فکر پورے عالم کا کرنا ہے اور قیامت کے زمانے کا کرنا ہے مشکل سمجھنا مت جان اور مال کا خرچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آیا تو آدمی قربانی میں آگے بڑھتا رہے گا اور مدد اللہ کی لیتا رہے گا المجاہد تو مستاح المشاہدہ یہ جو مجاہدہ ہے نا یہ مشاہدے کی کنجی ہے جب مجاہدہ کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا تیرہ سال مکہ مکرمہ میں دکھائی نہیں دیا دیر مجاہدہ کرتے رہے کرتے رہے آئے بدل گئے تو اللہ نے مشاہدہ بھی کرا دیا آنکھوں نے دکھا دیا کہ دیکھو کیسے اللہ کی مدد آئی تو المجاہدہ تو مفتاح المشاہدہ مجاہدہ جو ہے مشاہدے کی کنجی ہے اس کے بعد پھر مجاہدہ آئے گا نہیں دکھائی دے گی مدد لیکن اللہ نے کہا ہے اور ہمیں کرنا ہے کر دیا تو پھر اللہ نے اس سے اگلی مدد کر دی وہ دکھائی دینے لگی اس طرح زندگی پر مجاہدہ کرنا ہے یہاں تک کہ موت آوے تو موت کے وقت میں پھر فرشتے دکھائی دیں اور فرشتے استقبال کریں اور فرشتے تسلی دیں اور ایسی بڑھیا موت آئے گی کہ دوسرے رو رہے ہوں گے اور یہ ہنس رہا ہوگا الموت جسر یوسر الحبیبہ عید الحبیبی موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے اللہ سے ملا یہ بڑا خوش ہے اللہ پاک بھی بڑے خوش اور اس کی روح جاتی ہے اوپر اور اس سے کہا جاتا ہے یا اتنا مت میں ترجیح علادی کرادی تم دیت خدی فی وادی فت خدی جنتی اے پاکیزہ جان لوگ اپنے پروردگار دیکھا تو اللہ سے راضی اللہ تیرے سے راضی داخل ہو جائے میری جنت میں اور میرے نیک بندوں میں اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے لیکن کیا کرنا ہے ہمیں تم لوگ یہ طے کرو کہ جتنی ارادہ کر کے آئے ہو ہمیں اس سے آگے قربانی دینی ہے اس وقت میں میں تمہاری تشکیل بالکل نہیں کرنا چاہتا مجھے تمہاری تشکیل بالکل نہیں کرنی میں تو صرف دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو جتنے وقت کے لیے آئے ہیں جو لوگ صرف بیان سننے رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے بارے پر یقین کر کے چار مہینے کے لیے نقد کھڑے ہو جائیں جو لوگ وقت لگانے نہیں آئے صرف بیم سنگھ والے وہ لوگ پہلے سے چار مہینے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں چلو وہ بھی کھڑے ہو جائیں ارے بھائی کھڑے رہو نا بھائی بیٹھو مت کھڑے ہو چار چار مہینے والے کھڑے ہو جاؤ کون کون ہے چار چار مہینے کے لیے کون کون تیار ہے چار چار مہینے کے لیے کون کون تیار ہے دیکھو ڈھول لو